ابو حکم سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا جس نے کھیتی یا بکریوں کی حفاظت یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار انتیس